امت پر شفقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کے دن یعنی عید قربان کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی و سفیدی مائل سینگوں والے دو خسی مینڈوں کی قربانی کی جب آپ نے ان کا رخ صحیح قبلہ کی طرف کر لیا تو یہ دعا پڑی انی وجہ تو توجہ اللدی آخری اللہ امن کا محمد و ہی بسم اللہ واللہ اکبر میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے طریقے پر ابراہیم علیہ السلام کے ہر طرف سے یکسو ہو کر میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں میری نماز و عبادت اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک ساجھی نہیں اور مجھے اس کا حکم ہے اور میں حکم ماننے والوں میں ہوں اے اللہ یہ قربانی تیری ہی طرف سے اور تیری ہی توفیق سے ہے اور تیرے ہی واسطے ہے محمد کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر یہ دعا پڑھ کر آپ نے مینے پر چھری چلائی اور اس کو ذبح کیا دوسری روایت میں آخری حصہ اس طرح ہے کہ آپ نے من کا والا کا کہنے کے بعد اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور زبان سے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اے اللہ یہ میری جانب سے اور میرے ان امتیوں کے کی جانب سے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو پوری عمر والا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی میں ذبح نہ کرو مگر مسنہ پوری عمر کا جانور ہاں اگر مسنہ ملنا مشکل ہو تو بھیڑ دمبے کا جزا ایک سال سے کم اور چھ ماہ سے زائد والا ذبح کرو فائدہ بکریوں میں مسنہ وہ ہے جس کی عمر ایک سال پوری ہو چکی ہو